ابن مبارک نے سلیمان تیمی سے انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی اشیاء سے جن کا انہوں نے ذکر کیا اور بخل سے اللہ کی پناہ طلب کی صحیح مسلم حدیث نمبر 6875